کے سر سے دوپٹہ کافروں نے اتار لیا جموں کشمیر سے ایک شخص آیا دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے کہتے ہیں مجھے واپس بھیجے میں نے کہا اتنے تین سال بعد آیا آرام کر لے کہا میں آ رہا تھا اسی رات اسکول سے سولہ مسلمان بچیوں کو کھڑا کیا لائن میں انڈیا والوں نے ان میں سے دو کو چن کے لے گئے اور ساری رات ان بچیوں پر جو بیتی ہے سوچ نہیں سکتے رات کے اندھیروں میں جب ان معصوم بچیوں کے جسم سے کپڑے ہٹے ہوں گے وہ چیخ چیخ کے کہتی ہوں گی اللہ یا زمین پھاڑ دے یا موت دے دے یا ان مسلمانوں کو ہدایت دے جن کی ہم بہنیں تھی کہ ہمارے تحفظ کے لیے کیوں نہیں آتے کہاں مر گیا مسلمان بھائی تو آج ٹکٹے لے کر ننگی عورت کا جسم دیکھنے کے لیے کیبل کے سامنے بیٹھتا ہے اور تیری بہن کی عزت مشرق لوٹ رہا یہ ہندو کو کیا ہمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کی عزت لوٹتا تجھے یاد نہیں ہے تیرے نبی کے صحابہ کی کیسی تربیت تھی ایک مسلمان عورت مسلمان بچی یہودیوں کے علاقے میں سامان خریدنے گئی دکاندار کے پاس ایک یہودی بیٹھا تھا اس نے شرارت کے طور پہ اس کا دوپٹہ چیل میں اٹکا دیا وہ بہن آگے بڑی دوپٹہ پیچھے گرا سر ننگا ہو گیا اور نبی کا ایک صحابی یہ منظر دیکھ کے تڑپ اٹھا اس یہودی کو قتل کر دیا یہودیوں نے مل کے اسے شہید کر دیا نبی کو خبر چلی لشکر لے کے پہنچ گئے اپنے اس شہید کا انتقام لینے اپنی بیٹی کے سر کا دوپٹہ بچانے کے لیے ملا عمر تیرے اوپر کروڑوں رحمتیں ہو تو نے افغان بیٹی کا دوپٹہ بتا لیا وہاں کوئی بچی بے حرمت نہیں ایک ہم بے غیرت دلیل لوگ ہیں ہماری بیٹیاں بے حرمت ہو گئی این جی او کا شکار ہو گئی جنا جیسی خرابیوں میں مبتلا ہو گئی فحاشی میں مبتلا ہو گئی اور ہمارا یہ نوجوان سو رہا ہے عشق معشوقی کے چکر میں پڑا ہے اللہ ایسی جوان کا کیا فائدہ جس جوانی میں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہ ہو بیٹیوں کا سہاگ محفوظ نہ نہ ہو ہو ماؤں کی آنچل محفوظ ایسی جوانیوں سے تو موت میرے محترم دوستو کس کس بہن کا تذکرہ کروں آپ کے سامنے آج کی خبروں نے ہمارے دماغ ختم کر دیے ہیں ہم اتنی پابندیوں کے باوجود جہاد کی بات گلی گلی میں اس لیے کرتے پھر رہے ہیں کہ کافر ہمارے دروازے پہ پھینک چکا ہے کل تمہارے گھر بیٹھی ہوئی بیٹی بھی باہر نکالی جائے گی نعوذ باللہ او امام بخارا جیسے امام بخاری جیسے شخص کو نہیں چھوڑا اس کے دیش کی بتیاں آج امریکہ میں پانچ ڈالر میں فروخت ہو رہی بخارا کی بتیاں بیچ دی گئی سمرکند کی بتیاں بیچ دی گئی امام بخاری تمہیں بخاری جیسی کی عذاب گیا اور تم نے اس کے دیش کی بچیوں کی بھی حفاظت نہیں کی آج سب سے سستی کوئی بیٹی بیچی جاتی ہے تو میں اس کی بچیوں کو فروخت کیا جاتا ہے مسلمانوں مسلمانوں کیا بچا ہے کس منہ سے کل نبی کے پاس جاؤ گے حوضے کو سر کا جام مانگنے کے لیے کس منہ سے آج اس معشوقی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو اپنی بہنوں کی عزتیں بچاؤ اور یہ عزتیں جہاد سے بچیں گی صرف اور صرف جہاد سے بچو